عمش نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا حج میں تمتو یعنی حج کا احرام باندھنا پھر عمرہ کر کے احرام کھول دینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پینسٹھ